بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعد بعد اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل من لسانی یفقہ قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید او قصیب یا مانند بارش کی من السمائی جو آسمان سے ہو فی ہی اس میں ظلمات اندھیرے ہوں ورعد اور کڑک ہو و برقن اور بجلی ہو یا وہ ڈال لیتے ہیں اساب اہم اپنی انگلیوں کو فی آزانِ اپنے کانوں میں مین سوائی کی بجلیوں کی وجہ سے حضر الموت موت کے ڈر سے واللہ اور اللہ محیطن گیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو یقاد البرکو قریب ہے بجلی اچک لے اب سو ان کی آنکھوں کو کلما جب بھی از الحم روشنی کرتی ہے لہم ان کے لیے مشوفی ہی تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں و ادا اور جب ازلما اندھیرا کر دیتی ہے علیہم ان پر قامو تو کھڑے ہو جاتے ہیں ولوشا اللہ اور اگر اللہ چاہتا لذہبا البتہ لے جاتا بسمعیہم ان کے کانوں کو و ابسواری اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ بے شک اللہ کل شعین ہر چیز پر قدیر قادر ہے ایک مثال اس سے پہلے اللہ نے منافقین کی دی یہ دوسری مثال ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش جیسی ہے جس میں تاریکیاں ہوں کڑک ہو بجلی ہو جب اس بجلی سے ذرا روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں جب تاریکی آ جاتی ہے تو گھبرا کر ٹھہر جاتے ہیں بالکل یہی حال منافقین کا ہے جب وہ قرآن میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ کی وعیدیں اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے جن کاموں سے منع کیا ہے یہ سارا کچھ جب دیکھتے ہیں تو مارے ڈر کے خوف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ قرآن نہ سن سکے بالکل اس آدمی کی طرح جو بارش میں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید اس طرح موت کا خطرہ اس سے ٹل جائے گا لیکن منافقین کو کہاں سے نجات مل سکتی ہے اللہ تو انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلا دیں گے بارش سے مراد اسلام ہے اندھیروں اور گرد سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکامات ہیں جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں منافقین کی علامتوں سے بچا کے رکھے ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین